السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر کے رکھتے ہیں اسی لیے اچھے لگتے ہیں مجھے آپ اور اسی لیے آپ اچھی اچھی کہانیاں سنتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سیرت سے ایک کہانی جانتے ہیں سیرت کا مطلب ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک کہانی کہانی کا عنوان ہے ام مابد کا خیمہ اور اسے آپ کے لکھا ہے طالب ہاشمی نے نبوت کے تیرہویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکہ سے ہجرت فرمائی تو پہلے تین دن اور تین راتیں آپ نے ثور نامی غار میں گزاری یہ پہاڑ مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً تین میل کے فاصلے پر واقع ہے اسی پہاڑ کے نام کے نسبت سے اس غار کا نام بھی غارث اور مشہور ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار سور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو دو آدمی آپ کے ساتھ آ ملے ایک حضرت عامر بن فہیرہ اور دوسرے عبداللہ بن عریقت عبداللہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن تھا بھروسے کا آدمی وہ عرب کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کرائے پر راستہ دکھانے کے لیے مقرر کیا تھا یہ چھوٹا سا قافلہ اس طرح روانہ ہوا کہ ایک اونٹنی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے دوسری پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ آگے آگے عبداللہ بن عریقت راستہ دکھانے کے لیے پیدل چل رہا تھا جب یہ قافلہ سو میل کے اوپر کا سفر طے کر کے قدید کے مقام پر پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک پیاس محسوس ہوئی کیونکہ غار سے چلتے وقت جو کھانا ساتھ لیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا یہ کھانا حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ کیا تھا قدید ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں عربوں کا مشہور بت منات تھا مدینہ کے لوگ خاص طور پر اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے قدیت کے قریب قبیلہ بنی خزا کا ایک غریب خاندان ایک خیمے میں رہتا تھا اس خاندان کے سردار تمیم ابن العضا نام کا ایک دیہاتی تھا اس کے پاس اپنے خیمے بکریوں کے کریوڑ چند برتنوں اور مشکیزوں کے سوا کچھ نہ تھا اس کا زیادہ وقت بکریاں چرانے میں گزرتا تھا اس کی بیوی کا نام آتکا تھا شاید ان میاں بیوی کا کوئی بیٹا بھی تھا جس کا نام مابت تھا اس لیے آتکا کو لوگ ام مابت کہا کرتے تھے یعنی کہ مابت کی ماں وہ بوڑھی خاتون ایک بہت ہی نیک دل عورت تھی اور قدیت سے گزرنے والے مسافروں کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کیا کرتی تھی پانی دودھ گوشت کھجوریں اور جو بھی چیز اس کے پاس ہوتی مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی یوں اس کی مہمان نوازی اور شرافت کی دور دور تک شہرت ہو گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت قدیت کے علاقے میں قحط پڑا تھا جانتے ہیں جو بہت دنوں تک بارش نہ ہو اور کھیت اور درخت سب چیزیں سوکھ جائیں اور کھانے کو کچھ نہ ہو اسے قحط کہتے ہیں ام امبت بہت تنگی سے زندگی گزار رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا گزر اس کے خیمے پر ہوا تو وہ اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں ان حضرات نے انہیں مابت سے کہا کہ دودھ یا گوشت یا کھجوریں جو جو بھی کچھ تمہارے پاس ہو ہمیں دو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے ام بابت نے کہا خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں ہے اگر ہوتی تو فوراً پیش کر دیتی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی کمزور سی جو خیمے کے کونے میں کھڑی تھی آپ نے پوچھا مابت کی ماں یہ بکری کیسی ہے اس نے کہا یہ بیچاری سخت کمزور ہونے کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چڑھنے نہیں جا سکی یہ اتنی کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے امر بابت نے جواب دیا یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چل نہیں سکتی تو دودھ کیسے دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں ام مابد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ اس میں کچھ بھی دودھ پائیں تو ضرور دو لیں اب وہ بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی آپ نے پہلے اس کے پاؤں باندھے پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی الہی اس عورت کی بکریوں میں برکت دے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو چھوا خدا کی قدرت وہ فوراً دودھ سے بھر گئے اور بکری کھڑی ہو کر جگالی کرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اس میں دودھ دہنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ برتن دودھ سے بھر گیا آپ نے پہلے یہ دودھ امیں محبت کو پلایا وہ خوب پی چکی تو پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا وہ بھی سیر ہو گئے تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے اس کے بعد دوبارہ دودھ دہنا شروع کیا یہاں تک کہ برتن پھر کناروں تک بھر گیا یہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ جب ابو معبد یعنی معبد کا باپ گھر واپس آئے تو یہ دودھ اس کو دے دینا پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے روانہ ہو گئے تھوڑی دیر بعد ام معبد کا شوہر اپنی بکریاں چرا کر واپس آیا تو خیمے میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا بیوی سے پوچھا معبد کی ماں یہ دودھ کہاں سے آیا وہ بولی خدا کی قسم ایک برکت والا مہمان یہاں آیا تھا اس نے ہماری پیچھے رہ جانے والی بکری کو دوہا یہاں تک کہ برتن دودھ سے بھر گیا یہ دودھ اس نے مجھے اور اپنے ساتھیوں کو پلایا اور آخر میں خود بھی پیا پھر اس نے دوبارہ دودھ دوہا اور یہ دودھ ہمارے لیے چھوڑ گیا شوہر نے کہا اچھا آ, حیرت کی بات ہے ذرا اس کی شکل و صورت کا حال تو مجھے بتانا ام معبد نے کہا نورانی چہرے والا بہت ہی خوبصورت بدن نہ موٹا نہ دبلا قد نہ اتنا لمبا نہ اتنا چھوٹا کہ اچھا نہ لگے سیاہ خوبصورت آنکھیں آواز اونچی تھی مگر نرم داڑھی اور سر کے بال بہت سیاہ اور گھنے گردن سیدھی نہ زیادہ باتیں کرنے اور نہ زیادہ خاموش رہنے والا باتیں ایسی موتیوں کی لڑی جیسی جن میں بڑی مٹھاس تھی اس کے ساتھ ہی اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے اور اس کے حکم پر دوڑ پڑتے تھے اس طرح معبد دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ورک بیان کرتی رہی اس کا شوہر یہ سن کر بول اٹھا خدا کی قسم یہ تو قریش کے وہی صاحب ہیں جن کا ذکر ہم سنتے رہے ہیں اگر میں ان سے ملتا تو ان سے درخواست کرتا کہ مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لیں اب موقع ملا تو ضرور اس کی کوشش کروں گا کہا جاتا ہے کچھ عرصے بعد میاں بیوی اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہم و عنہ آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ